وہ منافق جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں حالانکہ عزت تو سارے کی ساری اللہ ہی کی ہے